اختتام ہوا اور ان بچیوں کی خوش نصیبی دیکھیے کہ ہمارے اس زمانے کے مقبول اور عظیم محدث شیخ العرب والعجم اور قطب القاب حضرت مولانا شیخ العدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کے خصوصی خلیفہ اور خادم اور اللہ پاک نے جنہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش کی سعادت دی ہوئی ہے اور وہاں سے ان کا نور اور فیض کینیڈا امریکہ جنوبی افریقہ پاکستان افغانستان سے لے کے دنیا کے کونے کونے میں پھیر رہا ہے میری مراد ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آج یہ آخری حدیث پڑھائی ہے اس طرح سے ان بچیوں کو ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہو گئی اللہ پاک اس کی برکات ان کو پوری زندگی عطا فرماتے رہیں اور حدیث شریف کی نعمت ان کو مستقل طور پہ ایسی عطا فرما دیں کہ انہیں اس کی نورانیت محسوس ہو جائے ایسی مجالس میں شرکت بہت بڑی سعادت ہے آج کا یہ اجتماع جو خواتین کے لیے رکھا گیا ہمارے حضرت کی تشریف آوری نے اس کو چار چاند لگا دیے اور حضرت کی تشریف آوری کی برکت سے الحمدللہ اس اجتماع کی افادیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا دوسری گزارش یہ ہے کہ جب چودہ اگست کو شکر آزادی کانفرنس ہو رہی تھی تو ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بہت سارے پیغامات موصول ہوئے کہ ہمارے لیے وہاں پردے کا انتظام کیا جائے چودہ اگست کو ملک میں جو گل گباڑہ ہوتا ہے اور جس انداز میں آزادی کی نعمت کی ناقدری گناہوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس دن کوئی بہن بیٹی گھر سے باہر نکلے روڈوں پر نوجوان اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے گھومتے پھرتے ہیں طرح طرح کی فضولیات کی جاتی ہیں سڑکوں پہ شور شرابہ پتھراؤ اور پتہ نہیں کن کن مصیبتوں میں شیطان اس دن اپنا گندا ناچ دکھاتا ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اجتماع گاہ میں مردوں کی اتنی زیادہ کثرت کا امکان تھا اور چاروں طرف سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ اسٹیڈیم مردوں سے بھر جائے گا تو خواتین کو کہاں بٹھاتے اس کے باوجود جب اجتماع شروع ہوا تو مسلمان بہنیں وہاں آنا شروع ہو گئیں تو ہمارے سیکورٹی پر موجود ان کے بیٹوں اور بھائیوں نے منتیں کر کر کے انہیں واپس کیا لیکن کچھ خواتین مصر رہیں جن کے لیے اسٹیج کے پیچھے کنات لگا کے وہاں مختصر سا انتظام کر دیا گیا تھا لیکن آپ حضرات جنہوں نے اجتماع میں شرکت کی دیکھا ہوگا کہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا اور اگر اس میں خواتین کی جگہ بھی رکھی جاتی تو تنگی پیدا ہو جاتی اور بھی بہت سارے مفاسد کا خطرہ تھا تو آج الحمدللہ حضرت والا کی موجودگی میں خواتین کے لیے یہ اجتماع اس کا بہترین نعم البدل ہو گیا اور امید ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں اس سے ایمانی اور دینی فائدہ حاصل کریں گی اس بیان کے بعد حضرت بھی خواتین سے بیان فرمائیں گے آخر میں خصوصی دعاؤں سے بھی نوازیں گے عشاء کی نماز نو بجے یا سوا نو بجے تک ہوگی اس وقت تک ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو فارغ کر دیا جائے ارد گرد کے دیہاتوں سے بھی خواتین ویگنوں پر کسی ایک ایک مرد کے ساتھ اپنے محرموں کے ساتھ تشریف لائی ہوئی ہیں اگر بہت دیر تک اس اجتماع کو جاری رکھا گیا تو انہیں واپسی میں دقت ہوگی اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے انشاءاللہ شاء کی اذان تک یہ یہ جو محفل ہے مجلس ہے ختم ہو جائے گی حضرت کے بیان اور دعا پر اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آ تو گئے ہیں جلسے میں ویسے ہی دینی جذبے کے تحت اور خصوصی دعوت کے بغیر یہ آپ حضرات کی دین اور جہاد سے محبت کی نشانی ہے تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ اتنے بڑے بزرگ جن کی زیارت کے لیے لوگ مکہ اور مدینہ کا سفر کرتے ہیں جن کی زیارت کے لیے مسلمان دور دراز علاقوں میں ترستے ہیں ایک نعمت بن کے باول پور کے نصیب شہر میں تشریف لے آئے تاکہ اس شہر کی بدنصیبیاں دور ہو جائیں اور یہاں بھی علم اور روحانیت کا نور جگمگانے لگے مسلمانوں کے دلوں میں ذکر اللہ پیدا ہو جائے تفرقہ بازی اور فرقہ پرستی سے جان چھوٹے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو حضرت تشریف لے آئیں تو آپ سارے مرد حضرات کچھ تو خواتین کے ساتھ یقیناً واپس جائیں گے دور دراز علاقوں والے جو قریبی ہوں وہ مسجد میں نماز ادا کریں حضرت کا ذکر اللہ کے موضوع پر اور جو حضرت پسند فرمائیں گے اللہ پاک ان کے دل پر جو اس وقت جاری فرمائے گا بیان فرمائیں گے اتنے بڑے جید عالم دین اتنے بڑے جید عالم دین جنہوں نے بڑے بڑے اکابر کی صحبت حاصل کی ہے حضرت شیخ العدیز مولانا زکریہ صاحب جیسے قطب الافتاب اور محدث کی خدمت کی ہے اور جن کو اللہ پاک نے پتہ نہیں بیسیوں اور درجنوں بار خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی ہے ایسے اکابر کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے حضرت مجلس ذکر بھی فرمائیں گے اس کے جو مجلس ذکر کے شریع ہونے کے جو شریع دلائل ہیں اس کے بارے میں بھی حضرت کا مختصر بیان ہوتا ہے تاکہ جن لوگوں کو یہ کج فہمی ہے کہ اس قسم کی مجالس بدعات کے زمرے میں آتی ہیں یا ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ذہن بھی صاف ہو جاتا ہے اور پھر کیا پتا جب مجلس کے اندر ذکر ہوتا ہے اللہ پاک بھی مجلس میں ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کسی ایک کا ذکر بھی قبول ہو گیا تو اس کی برکت سے سب کا ذکر قبول ہو جائے گا آپ حضرات نے وہ قصہ سنا ہوگا قصہ تو لمبا ہے میں مختصر عرض کرتا ہوں شیخ علی مدینی کا حج پر گئے خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک پوچھتا ہے دوسرے سے کہ کتنے آدمی حج پر آئے ہیں اس نے کہا اس سال چھ لاکھ آدمی حج پر آئے ہیں کہا کتنوں کا حج قبول ہوا کہا صرف چھ آدمیوں کا قبول ہوا باقی سب کا حج اللہ پاک نے رد فرما دیا حضرت رونے لگے سارا دن روتے ہوئے گزرا اگلے دن پھر خواب میں دیکھا کہ وہی دو فرشتے گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کتنے آدمی حج پہ آئے کہا چھ لاکھ کہا کتنوں کا حج قبول ہوا چھ آدمی کا کہا باقی کا کیا ہوا کہا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان چھ کی برکت سے چھ لاکھ کا حج قبول کر لو کہ جس مجلس میں ایسے بابرکت لوگ موجود ہوں اللہ پاک لا یشقا بہم جلیس ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں فرماتا تو آپ سب حضرات عشاء کی نماز انشاءاللہ مجلس میں مسجد میں ادا فرمائیں گے اور جم کے مجلس ذکر میں شریک ہوں گے اور حضرت والا کے بیان سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے جو ساتھی بیعت کرنا چاہیں گے انہیں بھی آخر میں وقت دیا جائے گا کہ وہ اس نعمت سے استفادہ کر سکیں اب میں چند باتیں حضرت کے بیان سے پہلے اپنی ان مسلمان باؤں بہنوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج کے اس اجتماع میں تشریف لائیں میری مسلمان ماؤں بہنوں اللہ پاک نے آپ کو بہت اونچی نعمت اور بہت اونچا درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے شیطان اس نعمت اور مقام کو چھیننا چاہتا ہے بس اس نعمت کو بچانا ہے کس طرح سے آپ بچائیں گی میں اسی چیز کو مختصر طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق غصب کرتا ہے اسلام عورتوں کو محدود کرتا ہے بند کرتا ہے اور ان کے وہ جائز حقوق نہیں دیتا جو دنیا کی مہذب نام نہاد مہذب قومیں دینا چاہتی اس پروپیگنڈے کے زیر اثر ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بچیوں کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دلیل رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں قرآن پاک سے مسجد نبی سے مدینہ منورہ سے اما عائشہ کے حجرے سے اور اما فاطمہ کے قدموں سے دور کیا جا رہا ہے آپ مسلمان عورتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے انہیں حقوق نہیں دیے اگر یہ بات سچی ہوتی تو مسلمان عورتیں وہ عروج حاصل نہ کرتی جو انہوں نے ماضی میں حاصل کیا آج حالت یہاں تک پہنچ گئی پروپے گنڈے کی این جی اوز کے ذریعے سے جو تنظیمیں آئی ہیں مسلمان بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ نکلو باہر تمہیں تو مردوں کا غلام بنایا جا رہا ہے میں نے جنگ اخبار میں خبر پڑی برطانیہ سے ایک سکھ آتا ہے اور ہر سال دو ڈھائی سو مسلمان بچیوں کو انگلینڈ لے جا کر فروخت کر دیتا ہے صرف اس نام پر کہ تمہیں جدت دی جائے گی تمہیں تہذیب دی جائے گی اگر تہذیب اسی چیز کا نام ہے کہ عورت کا پردہ ختم ہو جائے ایسی تہذیب پر لانت تو بھیجی جا سکتی ہے اس تہذیب کو اپنے گھر کی کوچڑی میں نہیں آنے دیا جا سکتا اگر تہذیب کا معنی یہ ہے کہ مسلمان ماں بہن بیٹی کی غیرت ختم ہو جائے تو ایسی تہذیب کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا جاتا ہے اگر تہذیب کا نام یہ ہے کہ مسلمان ماں بہن بیٹی نوجوانوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کھلونا بن جائے اسے ڈانس کرایا جائے اسے نچایا جائے تو یہ عورت کے تقدس کی پامالی ہے یہ تہذیب نہیں ہے اگر تہذیب کا معنی یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کی آنکھوں کا پانی ختم کر دیا جائے اور ان میں سے حیا کے زیور کو چھین لیا جائے تو ایسی تہذیب کو گولی اور بم سے تو اڑایا جا سکتا ہے مسلمانوں کی دہلیز میں نہیں آنے دیا جا سکتا یہ چند عورتیں جو منہ میں سگریٹ رکھ کے اور پائپ رکھ کے اپنے گھروں سے نکل کے جانوروں والی زندگی گزار کر این جی اوز کی ملازمت کر رہی ہیں یہ مسلمان عورتوں کی نمائندہ ہرگز نہیں ہے ہماری مسلمان ماں بہن بیٹی آج بھی اما عائشہ کے طریقے پر ہے آج بھی اما خدیجہ کے طریقے پہ چلنا چاہتی ہے اما فاطمہ کے طریقے پہ چلنا چاہتی ہے قرآن نے اس عورت کے حقوق کو سچے دل سے بیان کیا آج قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں ملتی جس کا نام سورت اور رجال ہو مردوں کی صورت لیکن یہی قرآن کھولو اس میں سورہ نساء عورتوں کی صورت ملتی ہے اور جب قرآن ایمان کی مثال بیان کرنا چاہتا ہے کسی مرد کی مثال بیان نہیں کرتا دو عورتوں کو لا کے کھڑا کرتا ہے کہ دنیا والوں اگر سچا ایمان چاہیے تو تمہارا ایمان فرعون کی بیوی جیسا ہونا چاہیے یا عیسیٰ کی ماں مریم جیسا ہونا چاہیے جب عورت اونچی ہوئی تو اتنے اونچے مقام پہ پہنچی کہ رب اس کے ایمان کو بطور مثال کے ذکر فرماتا ہے اور میرے بھائیوں عورت کا ایمان اتنا اونچا ہے کہ پیغمبر کو پیغمبر کو رہنمائی ملی پیغمبروں کا کوئی استاد نہیں ہوتا لیکن ایک بچی کے ایمان نے ایک چھوٹی سی بچی کے ایمان نے ایک نبی کا مسئلہ حل کر دیا بوڑھے ہو چکے ہیں اولاد نہیں ہے اور بیوی بھی بانج ہے اولاد کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اب طبیعت بالکل ختم ہو چکی اس طرف سے کہ زندگی کے نوے سال گزر چکے اب خطرہ ہے کہ پیچھے دین کا کام کون جاری رکھے گا ان لوگوں کے ساتھ کون نمٹے گا جو دین کے دشمن ہیں مگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ایک چھوٹی سی بچی کو پال رہے ہیں یہ بچی اللہ کی بڑی مقرب بچی ہے اس کو پالنے کے لیے جو قرآن اندازی ہوئی تھی قرآن اس قرآن اندازی کو بھی ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اپنے قلموں کو سمندر میں ڈال رہے تھے او ہم مریم کہ کون مریم کی کفالت کرے گا دیکھ بچی دیکھ آج تو اپنے آپ کو لوارث و یتیم سمجھتی ہے تیری پرورش کے لیے تو وقت کے نبی اور وقت کے ولی آپس میں پورا اندازی کر رہے ہیں اور قرآن اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے بچی ایک پیغمبر کے گھر میں آ گئی حضرت زکریہ اس کی پرورش کر رہے ہیں جب بھی پہنچتے ہیں بچی کے سامنے پھل فروٹ رکھے ہوتے ہیں ایک دن بڑے پیار سے پوچھتے ہیں یہاں مریم ہوں انا لکی ہاضا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں وہ عورتیں سنے جو اپنا رازک اپنے خام کو سمجھتی ہیں پھر تعویز گنڈوں سے کام لیتی ہیں وہ عورتیں سنے جو اپنا رازق اپنے بیٹوں کو سمجھتی ہیں پھر جادو ٹونے سے کام لیتی ہیں وہ عورتیں سنے جو نوکریاں تلاش کر رہی ہیں کہ انہیں جدید تہذیب ملے ایک بچی کی پکار سنو تمہاری جیسی ایک بچی تمہاری جیسی ایک کمزور عورت تمہاری جیسی ایک معصوم عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہے سامنے پھر رکھے ہیں نبی پوچھ رہا ہے یا مریم ہوں انا نکی ہاضا مریم کہاں سے آیا ہے پھر قالت ہوا من عند اللہ کہا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے ان اللہ یرزق من یشا بغیر حساب اللہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہ نے مجھے بے حساب دی رون علی کا دا زکریا زکریا نے دیکھا واہ میرے مولا واہ ایک بچی نے کیسی رہنمائی کر دی جب تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے بے موسم کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے ہونا لکھا زکری زکریا رب کے ساتھ لگ گئے کہ مریم کو پھل دیا مجھے بیٹا دے دے رب نے کہا دے دیا بیٹا لے مسلمان بیٹی جب مریم بنتی ہے تو پیغمبروں کی رہنمائی کرتی ہے جب تو بگڑتی ہے تو پورے معاشرے کو برباد کرتی ہے جہنم میں اونھے منہ ڈالتی اور جب تو سدھرتی ہے تو ایسی سدھرتی ہے ایسی سدھرتی ہے کہ ماحول تیرے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہوتا قرآن کی دو مثالیں مجھے بہت حیران کرتی ہیں ایک جگہ رب کہتا ہے اور دودھ پینے والوں کبھی سوچا دودھ کہاں سے آیا دودھ پینے والوں سوچا تم نے دودھ کہاں سے آیا ممبئی فرسن ممبئی فرسن بدمن ایک طرف گوبر ایک طرف خون گوبر بدبودار گندا خون سرخ متعفن من بین فرسن و دمن من دونوں کے درمیان میں سے لبنن خالصن سائغن لشاربین بین کیسا دودھ نکال رہا ہے مالک نہ تو گوبر کی بدبو شامل ہو سکی نہ خون کا رنگ شامل ہو سکا اور ماحول ماحول کی بات کرنے والوں جو اللہ گوبر اور خون کے ماحول میں سے دودھ کو بچا کے نکال سکتا ہے اللہ اس برے ماحول میں متقی ابدال پیدا کر سکتا ہے مجاہد پیدا کر سکتا ہے برے ماحول میں بھی حفاظت کر سکتا ہے اس مثال کو دیکھو اس کے ساتھ اگلی مثال آ جاتی ہے ایک عورت ہے آج کی عورت میں کہاں جاؤں گھر میں باپ نے ٹی وی لا کے رکھ دیا تیرا باپ فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے تیرا باپ فرعون سے بڑا کافر بھی نہیں ہو سکتا تیرا بھائی فرعون سے بڑا اسلام کا دشمن بھی نہیں ہو سکتا تو تو ان کے سامنے بے بس ہو گئی ہے تجھے تو قوت ملتی ہے تو اپنے کپڑوں کے جوڑے بنانے کے لیے اپنا زیور جوتا بنانے کے لیے ذرا دیکھ تو صحیح ہے کو اور عورت کو جس کا خامن فرعون ہے کہتا ہے انا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں جو اسے رب نہیں مانتا ولا اسلی فی جزوع النخلی انہیں کھجور کے تموں میں لٹکا دیتا ہے ٹانگے ہاتھ کاٹ دیتا ہے درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے دنیا کے ستر ہزار ملکوں کے شہری اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں جس کے محل میں نہریں بہتی ہیں جس کے پلنگ سونے چاندی کے ہیں جس کے محل کی دیواروں میں ہوا تھا جس کے سامنے سونے کے کنگن زیور کوئی حیثیت نہیں تھی وہ تو اینٹیں بھی سونے کی چنا کرتا تھا جس کے ظلم کا دبدبا یہ تھا کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دیا کرتا تھا اور جس کی مال و دولت کی فراوانی کا اندازہ یہ تھا کہ جس چیز کی چاہتا تھا نہر جاری کر دیتا تھا آسیا اٹھی پھر کے جبر کو للکار کے کہا ستر ہزار ملکوں کے شہری تجھے خدا مانے میں نہیں مانوں گی میں اپنے اللہ کو مانوں گی میں اپنے رب کو مانوں گی تو ایک ادنا انسان ہے تیرے جبر سے مجھے کوئی ڈر نہیں جہاں تک تیرے مکانات و محلات کا تعلق ہے سن لے میں کہیں اور مکان دیکھ چکی ہوں اس مکان کے لیے الاٹمنٹ مانگ چکی ہوں رب لی بنی بیتن تنفیل الجنہ اللہ جنت کا گھر دے دے مجھے اس گندے گھر سے بچا کفر والے گھر شرک والے گھر گناہ والے گھر نباکی والے گھر نجاست والے گھر میں مسلمان بیٹی سانس نہیں لے سکتی فرعون نے ہاتھوں میں کیلے گاڑنے کے لیے ہتھوڑے اٹھائے فرشتے آسمان سے اترے اور آسیا کو جنت میں لے گئے اور اسی آسیا کو دلہن بنا دیا جائے گا محمد الرسول اللہ کا احمد کے دن قربانی دینے والوں کو سعادت ملتی ہے کہ نہیں ملتی آج مسلمان بیٹی ٹھیک ہو جائے ساتھ بہو کا جھگڑا خون میں رچ چکا ہے عملیات ٹونے تعویذ اللہ معاف فرمائے ہے تو مریم تھی تو رب کے سوا کسی کو پکارتی نہیں تھی آج تو بڑی ہو گئی تو قبروں پہ جا کے سجدے کرتی ہے تیرے رب نے تجھے پیدا کیا تیرے رب نے تجھے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے تو چھوڑ چکی اپنے رب کو در در کے دھکے کھا رہی ہے چادریں چڑھاتی ہے کچھ مل جائے کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا تو امام بخاری کی ماں تھی تیرا بیٹا نابینا تھا آنکھیں خراب ہو رہی تھی تو نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا اس کو آنکھیں مل گئی اور اس آنکھوں سے اس نے روزہ رسول کے پاس بیٹھ کے بخاری لکھی ساری دنیا بخاری پڑھتی ہے ثواب اس کی ماں کو ملتا ہے تو امام تحاوی کی بہن تھی امام تحابی کی بیٹی تھی تو حدیث کی کتابیں تحریر کرتی تھی آج تجھے شاید نبی کے دو فرمان بھی یاد نہ ہوں اور تجھے چلتے پھرتے گانے گنگنانے کا شوق ہو تو زبیدہ تھی تو تیری ذہن میں ایک ہی فکر تھی کہ کہیں حاجی پیاسے نہ رہ جائیں تو اپنا سارا مال دے کے ان کے لیے نہریں کھدوا رہی تھی زبیدہ مر گئی کسی نے پوچھا بخشش ہوئی کہ نہیں کیا آخرت بڑی سخت آخرت بڑی سخت ہے میری بہنوں آخرت بہت سخت ہے کل میں جہاز میں سفر کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اگر میری سیٹ ٹوٹ کے نیچے گر جائے میں ساڑھے آٹھ ہزار فٹ نیچے گروں گا لیکن جب مر جاؤں گا تو دنیا سے برزخ کے گڑے کروڑوں میل کی بلندی اور پستی کے اندر ہے کسی نے سوچا کہ موت کس چیز کا نام ہے عالم برزخ کتنا اونچا اور کتنا گہرا ہے کبھی سوچا عالم برزخ بہت گہرا ہے بہت اونچا ہے جو دنیا میں جتنا گناہوں سے بھاری ہوگا نیچے گرے گا اور جو جتنا نیک امال سے کبھی ہوگا اتنا اوپر جائے گا کبھی سوچا آقا تشریف لائے آقا تشریف لائے عورتوں کو واض فرمایا کہنے لگے تم بہت ناشکریہ کرتی ہو میں نے جہنم میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں چیخے مارنے لگی مسلمان بہنیں بیٹیاں چیخیں مارنے اللہ ہم جہنم میں جائیں گی یہ نازک عورت جس کو رب نے کیسے کیسے ناز دیے جہنم میں جلے گی کوئی تدبیر بتا آتا جہنم سے بچنے کی فرمایا قربانی دو تمہارے اندر قربانی نہیں ہے تصدقنا صدقہ کرو یہ جو تمہیں جمع کرنے کا شوق ہے یہ تمہیں برباد کرتا ہے نا بناتا ہے تم دو عورتوں نے کوئی اپنے کان کی بالی اور ناک کا زیور نہیں چھوڑا ہاتھ کا زیور جو نہ دے دیا ہو بچنے کے لیے صرف آخرت بہت سخت ہے وہاں کا پانی اتنا سخت کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا منہ کے قریب کرے گا تو کھال جل کے پانی میں گر جائے گی اور جب اس پانی کو ہوٹ سے لگائے گا تو ہوٹ نیچے کا ہوٹ سوج کے ناپ تک پہنچ جائے گا اور اوپر کا ہوٹ سر تک پہنچ جائے گا اپنی زبانوں کی حفاظت نہ ہوئی پردے کا مسئلہ حل نہ ہوا گلی گلی جانوروں جیسے گنا ہو رہے ہیں آج جانور بھی انسانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہوں گے کہ ہم تو ان سے زیادہ باہیا ہیں اتنی برائیاں جانور نہیں کرتے آٹھ آٹھ گھنٹے انٹرنیٹ پہ ننگی فلمیں دیکھنے والے کس منہ سے رب کے سامنے کریں پانچ پانچ گھنٹے بلو پرنٹ فلمیں دیکھنے والے میری بہن تجھے تو پرواہ نہیں ہے نا تو پردے کو صرف مولویوں کی بات سمجھتی ہے تیرا چہرہ کھول کے باہر نکلنا کتنے انسانوں کو ذلت اور پتیوں میں ڈالتا ہے کاش تجھے اس کا اندازہ ہوتا تو تیرے سر سے اترا ہوا دوپٹا آسمان کے ستارے بھی نہ دیکھ سکتے کاش تجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا کہ کتنا بڑا فتنہ ہے عورت کا بے پردہ ہونا کہتے ہیں کہ ہمیں گھٹن ہوتی ہے اس میں گھٹن ہوتی ہے اللہ پاک نے کسی کے کمرے کا ذکر قرآن میں نہیں کیا پوری صورت ہے سورہ حجرات یہ کون سے حجرے تھے یہ کوئی بہت اونچے کمرے تھے یہ وہ حجرے تھے جہاں اما عائشہ رکھی تھی جہاں اما ہفتہ رہتی تھی جہاں اماں زینب رہتی تھی جہاں اماں جویریہ رہتی تھی ان حجروں کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ان حجروں کو رب نے قرآن میں ذکر کیا حجاج کے زمانے میں جب گرانے لگے ان حجروں کو تو ایک تابعی کھڑے ہو گئے کہنے لگے خدا کے لیے ان حجروں کو نہ گراؤ سورہ حجرات قرآن میں موجود ہے جب دنیا پرستی ہمارے سروں پہ بری طرح چھا جائے گی ہماری عورتیں پیسہ پیسہ پیسہ پلاٹ پلاٹ پلاٹ مکان مکان کی رج لگائیں گی ہم ان کو لایا کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ان حجروں میں جبرائیل اترا کرتا تھا ان حجروں کو آسمانوں پہ اور جنتوں پہ اللہ پاک نے فضیلت دی تھی کیا تم آخرت نہیں چاہتی ہو لیکن انہوں نے وہ حجرے گرا دیے وہ کچے حجرے جہاں اما عائشہ نے بیٹھ کر کتنا عرصہ پچاس سال سے زائد دین کی خدمات فرمائی ہے میری ماں بہن بیٹی تیرے پاس پچاس منٹ بھی ہے جو تو اما عائشہ کو پیش کر سکے جو اللہ کے حضور کھڑی ہو سکے تیری زندگی میں کوئی پچاس منٹ بھی ہے جو آخرت کی فکر میں گزرے ہوں اما عائشہ کے پاس روپے پیسے آتے تھے صدقہ صدقہ صدقہ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے نے کہا کہ خالہ کو دیتا ہوں خالہ فوراً خرچ کر دیتی ہے اب سمجھ نہیں آتی کیا کروں خالہ کو کس طرح سے دوں حضرت عائشہ کو جب یہ بات پہنچی کہا میرا بھانجا ایسی بات کرتا ہے خبردار آئندہ میں اس سے کچھ نہیں لوں کچھ نہیں لوں گی میں اس سے آئندہ وہ روتے ہوئے آئے معافی مانگی کہا تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کے سکے قیامت کے دن اپنی پیٹھ پہ لاد کے اللہ کے سامنے جاؤں گی سارا دن سونے کے سکے بانٹتی رہی اور افطاری کا وقت آ گیا نفلی روزہ رکھا ہوا تھا تو باندی نے کہا کہ افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے کہا پہلے یاد دلاتی تو ایک آدھ سکے سے کچھ خرید لیتے اب تو تیل لیا میری اما عائشہ تیل کھا کے روزہ افطار کر رہی کیا اما عائشہ ناکام ہو گئی چکن کھا کھا کے پلنے والے گناہوں پر تو دنیا قبروں میں آگ دیکھ رہی ہے اور اما عائشہ پر تو فرشتے بھی آ کے سلام پڑھا کرتے تھے جب تک قرآن کا کوئی حافظ اما عائشہ کی برات کا اعلان نہیں پڑے گا حافظ نہیں کہلا سکتا قاری نہیں کہلا سکتا مفسر نہیں کہلا سکتا کیا اما ایسا کے حجرے میں رہنے کا جذبہ اما ایسا جیسے حجرے میں رہنے کا جذبہ آج کوئی مسلمان بیٹی اپنے اندر پاتی ہے کیا کوئی ایسی جگہ رشتہ دے گا کسی کو جو اسے کسی ایسے حجرے میں رکھے بڑے بڑے نیک لوگ رشتہ دیتے وقت آج خاندان کی شرطیں دیکھیں گے حالانکہ خاندان خست مست ہو چکے ہیں خاندانوں کی وہ کیفیات نہیں رہی جو ماضی میں تھی رشتہ دیتے وقت اس کا بینک بیلنس دیکھیں گے اس کی شکل و صورت دیکھیں گے بے نمازیوں کو اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں جو اس کو سور کے ساتھ باندھنے سے زیادہ خطرناک ہے بے نمازی کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کا باغی ہے لیکن اگر پیسہ ہو اپنی بیٹیاں ان کے پلے باندھ دیتے ہیں لیکن اگر کوئی دیندار کسی کچے حجرے میں رہتا ہے کوئی بیٹی ہمت کرے گی کوئی باپ ہمت کرے گا کہ اس کی آخرت کی خاطر ایسا کر دے ایک بہت بڑے محدث جن کے حدیث کا سبق سننے کے لیے دنیا دور دور سے آیا کرتی دنیا دور دور سے ان کی حدیث کا سبق سننے کے لیے آیا کرتی حدیث کا درس دے رہے ہیں ایک شخص نے کان میں کہا جی خلیفہ کا آدمی آیا ہوا ہے تو کہا بیٹھا رہے درس پورا ہوگا درس کے بعد خلیفہ کا آدمی آ کے بیٹھا جی خلیفہ نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے تو پیچھے سے ایک آدمی نے کان میں کہا کہ حضرت انکار نہ کرنا ورنہ گردن اڑ جائے گی ہنس کے فرمایا کہ تم چاہتے ہو میں اپنی اس بیٹی زیادہ نظر تھی استاد کی اللہ والا تھا وہ کہاں گیا جی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا گھر میں بھی تو کھانے پینے کے لیے نہیں تھا اس کو دفنایا کہیں سے کفن کیا کہیں سے کچھ کیا شادی کرنی ہے تو نے ہاں شادی کی تو ضرورت ہے جوان آدمی ہوں دوسری شادی جس کا نام سنتے ہی آج توتے اڑ جاتے ہیں اس بیٹی کے لیے جس کے لیے بادشاہ وقت کا رشتہ آیا تھا اسلام آخرت کی طرف متوجہ رکھتا ہے دنیا کی طرف متوجہ نہیں رکھتا اس نے کہا جی میں تو حاضر ہوں ایسا کر نبی کے صحابہ میں سے دو ڈھونڈ کے لا تاکہ وہ گواہی دیں تیرے نکاح کی اس کے بعد پھر تیرا رشتہ پکا ہے تابعین ان کا زمانہ تھا وہ گیا دو صحابہ کی خدمت میں لایا اسی مجلس میں بچی کا نکاح ہوگی شاگرد کتابیں اٹھا کے گھر استاد کتابیں اٹھا عشاء کے وقت میں شاگرد کی کنڈی کھٹکی دیکھا باہر نکل کے استاد کھڑے ہیں بچی ساتھ ہے کہا سنت نبی کی یہ ہے کہ اپنی بیٹی خود گھر میں دے کے جاؤ خود گھر کے دیکھ نہ بیوٹی پارلر نہ ہال نہ وہ فضول رسمیں جنہوں نے آج انسانیت کو گناہوں میں جکڑ دی نوجوان پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہو کے کسی پہ بری نظر بھی نہ ڈالو کیونکہ آنکھیں اور دل گندا ہو جاتا ہے ٹی وی بھی نہ دیکھو وی سی آر بھی نہ دیکھو گھر والے شادیاں نہیں کرتے کہ اتنا جہیز اتنا فلا جائے تو کدھر جائے ہم زمین گناہوں سے بھر گئی آج زمین کا پانی ختم ہو رہا ہے کل تک جن علاقوں میں سو فٹ پہ پانی نکلتا تھا آج چھ سو فٹ پہ پانی نہیں کھارا پانی نکل رہا ہے جب گندگیاں اور خلاجتیں اور بے حیائیاں عام ہوتی ہیں آسمان بھی برستا ہے غضب کے ساتھ اور زمین بھی اپنا پانی روک لیا کرتی وہ خدا کے لیے مسلمان بنو شادیاں آسان کرو رشتے آسان کرو حجروں میں رہنا سیکھو اور کچی قبر میں جانے والوں کروڑوں سال تم نے اس کچی قبر میں رہنا ہے تو اس قبر کو کون سا سنگ مرمر لگا ہوگا اس قبر میں کون سے ایئر کنڈیشنر چل رہے ہوں گے وہاں کوئی چیز کام آئے گی یہی قرآن کام آئے گا یہی جہاد کام آئے گا یہی ذکر کام آئے گا کیوں نہیں آج اپنے کچے گھروں کو انہی چیزوں سے آباد کر لیتے ہو تاکہ آگے ہزاروں سال کی زندگی ہو جائے ہمت پکڑو جس مسلمان ماں بہن بیٹی نے ہمت پکڑ لی اللہ اس کا حامی و ناصر ہو جائے گا اور اگر یہی براتے یہی ہندوانہ رسمیں یہی فضولیات یہی شادی کی مشکل رسمیں اور یہی شوبادیاں چلتی رہی اگر تو اپنے جوڑے گنتی رہی یاد رکھ قبر بھی تیری زندگی کے دن اسی طرح سے گنت رہی قبر روزانہ کہتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں میں کہتے ایک اور جوڑا ایک اور جوتا ذرا ایڑی اونچی ہو سینڈل ایسا اللہ فرمائے میری صرف تین گزار چاہتے ہیں مسلمان بہنوں سے بات ختم کروں گا تاکہ ہمارا اصل بیان حضرت کا شروع ہو سکے پہلی گزارش قربانی دینا کی قربانی دینا دین نام قربانی کا حضرت نوح کا قصہ پڑھو حضرت موسا کا قصہ پڑھو حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھو اصحاب اخدود کا قصہ پڑھو اصحاب کہب کا قصہ پڑھو رب نے کہا گھر چھوڑو انہوں نے گھر چھوڑے رب نے کہا عزت نام چھوڑو عزت نام چھوڑے گھر نے کہا کوٹیاں بنگلے چھوڑو کوٹیاں بنگلے چھوڑے رب نے کہا اپنے بچوں کو جا کے صحراؤں میں ڈال دو بے واد ان غیر ان ایسی وادیوں میں ڈال دو جہاں نہ پینے کو پانی ہے نہ زمین پہ سبزہ ہے جا کے ڈال دیا رب نے کہا بیٹوں کو چھری سے کاٹو کاٹ دیا رب نے مریم سے کہا تجھے شادی نہیں کرنی ولتی احتنت فرجہا اس نے اپنے اوپر اس خواہش کو حرام کر لیا اللہ کے لیے یہ قربانی دے دی مریم کا نام زندہ ہو گیا اللہ نے آسیہ سے قربانی مانگی کہ تو فرعون کا مقابلہ کر اس نے قربانی دے دی اللہ نے محمد عربی سے قربانی مانگی آپ مکہ چھوڑ دیجیے مکہ چھوڑ دیا اپنے خاندان سے لڑائی مول لے لیجیے لڑائی مول لے لی پتھر کھائیے پتھر کھا لیے میدان میں نکلیے میدان میں آ گئے اجواج متحرات کو لائیے ازواج متحرات کو کو لے آئے زخم کھائیے زخم کھا لیے جس کو رب نے کہا چھوڑتا جا جو چھوڑتا گیا رب اسے دیتا گیا اور جس نے چھوڑنے سے انکار کیا رب نے چھین بھی لیا اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوا سدی کے اکبر گھر کا سارا سامان دے کر آدھی دنیا کے بادشاہ بن گئے ابو جہل اپنا ہاتھ روک کے ملعون و زندیق بن گیا بلال حبشی کو کیا کچھ ملا آج آپ میں سے کسی نے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھا ہوا ہے ابو لہب رکھیں گے اپنے بچے کا نام بڑا سونا تھا خوبصورت تھا اس زمانے میں ہوتا تو ہر کوئی رشتہ دے دیتا گورا رنگ تھا اس کا چہرے میں سے خون ٹپکتا تھا لہب آگ کے شولوں کی طرح چہرہ تھا اس کا کوئی تیار ہے آپ میں سے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھے گا کوئی ہے اور اگر بلال رکھنا پڑا رکھو گے کہ نہیں رکھو گے وہ میرا کالا سونا کالا کالا رنگ تھا اس رنگ میں نور بھرا ہوا تھا قربانی تھی جان بچانے والوں جان دینی پڑتی ہے اگر خود دینے پہ آ جاؤ تو رب خریدار بن کے موت کے دروازے بند کر دیتا ہے مال دینے والوں نہیں دو گے پیچھے وارث لڑیں گے اور خود دے دیا مزے کرو گے مزے کرو گے مزے کرو گے مکان پیچھے والوں کے لیے چھوڑ گئے جو گنا اس میں کریں گے تیرے سر آئے گا تیرے سر آئے گا تیرے سر تو نے چھت پر آم کی تھی نیکیوں پہ لگاؤ اپنی اولادوں کو ان کے مکان کی فکر نہ کرو رب تعالی نیک لوگوں کی اولاد کو ضائع نہیں فرمایا کرتا قرآن میں واقعات موجود ہیں باقاعدہ قرآن میں واقعات موجود ہیں یہ جو واقعہ پڑھتے ہو بقرہ والا انتظ بہو بکرا بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا کہا کیسے پتا چلے گا کہا ایک گائے لے آؤ شرطیں لگانے لگے کیسی گائے ہو کہا زرد رنگ کی ہو چمکدار ہو یہ ہو وہ ہو مفسرین نے لکھا ہے اب بنی اسرائیل والے گائے ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور گائے اس یتیم بچے کی تھی جس کا باپ بہت نیک تھا بلا کر اس کی کھال میں سونا بھر کے دینا پڑا اور حضرت موسا اور خضر دیوار سیدھی کر رہے ہیں نبی مزدوری کر رہے ہیں بھائی کیوں کیا یہ ایک نیک آدمی کے بچوں کا خزانہ پڑا تھا نبیوں کو رب نے مزدوری پہ لگا دیا تم رب کے بنو گے رب تمہاری اولاد کو بھوکا مار دے گا ایسا کسی لغت میں لکھا نہیں ہے اور تم رب کے باقی بنو گے میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بھاول پور کے ان خاندانوں کو دیکھا ہے جو مال و دولت میں ایسے کھیلتے تھے جس طرح آج ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے کھیلتے کہاں کہاں تم کو یہی پیسہ قربان کر دیتے رب بڑھا چڑھا کے واپس دے دیتا صبح سویرے فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ آتی منفقا خلافا یا اللہ جو مال کی قربانی دے اسے اور دے بات ہی تلافا اور بچا بچا کے رکھنے والے کا مال برباد کر دے ربا برباد کر دے ربا برباد کر دے فرشتوں کی لگ رہی قربانی دو گے میری مسلمان ماؤں بہنوں حضرت خمسہ چار بیٹوں کو دے کر چلی گئیں بیٹے بھی مل گئے ہوں گے خمسہ بھی خوش ہوگی اور بیٹے یہاں گناہوں میں مبتلا بیٹے الگ جہنم میں ماں الگ جہنم میں ذلتیں اور پریشانیاں بچے اٹھا اٹھا کے لائیں آقا مدنی لے لیجئے یہ جہاد کرے گا یہ کیا جہاد کرے گا کہاں کسی کے ہاتھ میں دے دیجئے ڈھال تو بن سکتا ہے میرا بیٹا رب کو کہوں گی قربانی تو دے دیا ابو قدامہ شامی کہتے ہیں میں بیٹھا تھا ایک عورت آئی اور پردے میں تھی لیکن پتہ چل رہا تھا بڑے خاندان کی ہے کہنے لگی جہاد کا اعلان ہو چکا ہے مگر میرا خاون تو پہلے شہید ہو گیا بڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اب میں اپنے اللہ کو کیا دوں شرم آ رہی ہے کہ قربانی مانگی جا رہی ہے کچھ نہیں ہے یہ اپنے سر کے بال کاٹ کے رسی بنا کے لائی ہوں مٹی لگا دیے تاکہ کسی غیر محرم کا ہاتھ نہ لگے اسے لے جائیے تاکہ رب کو کہہ سکوں کہ آپ کی بندی نے یہ قربانی بھی پیش کر دی تھی دس دس بیٹے شہید ہوئے پھر خود نکل کے عورتیں شہید ہو گئیں دین قربانی کا نام اپنے گروبان میں جان کے ہر مرد اور عورت پوچھے اپنے آپ سے کہ پہلے کیا قربان کیا اللہ کے دین یا کیا قربان کرنے کا جذبہ ہے حضرت صدیق اکبر نے مال مارے کھائیں اتنی مار کھاتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے ایک دفعہ اتنا مارا چہرہ نہیں پہچانا جا رہا چہرہ نہیں پہچانا جا رہا تھا ہونٹ پھٹ گئے رخسار پھٹ گئے اور مشرق ان کے چہرے پہ کھڑے ہو کے ناچ رہے تھے جب آنکھ کھلی تو دین سے بد نہیں تھے پوچھا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے ماں نے کہا چھوڑ کچھ کھا لے کہا نہیں جب تک حضور کی زیارت نہیں کروں گا کچھ نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں کھاؤں میری سب سے اہم گزارش تین کام مسلمان خواتین آج عزم کر کے جائیں اس مجلس پہلا اپنا عقیدہ درست کریں نجومیوں کے پاس جانا حرام حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہے اپنی امت پر کہ یہ تقدیر کے من کے کر نجومیوں کے پاس ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا تیرے باپ کو بھی پتا نہیں ہے کیسا رہے گا جھوٹے مکار پیدا ہو گئے یہ بھی پی آئی اے کے اندر ایک تھا ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کے یوں کرتا تھا جہاز گرا خود مر گیا اگر ایک دن پہلے پتا چل جاتا کہ لکیر اس جہاز میں ٹیڑھی جا رہی ہے بچ جاتا نا فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے خود ایک ایک کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاہک آتا ہے یا وہ گاہک آتا ہے اور قسمت جاننے والوں اپنی قسمت تو سیدھی کر لو پھر دوسروں کی قسمت بنانا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ حضور نے فرما دیا من صدق کا جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میں محمد کا انکار کر دیا ہے میری تقزیب کر دی ہر شخص کو فکر ہے جی کل کیا ہوگا کل کل جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا لا تدری نفس تکتی تکتب گادا تم نے کل کیا کمانا ہے تمہیں پتا نہیں رب نے قرآن میں آگے کے حالات بھی بتا دیے پیچھے کے بھی بتا دیے آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے اپنے حالات سنائے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں میں بتاؤں گا کہ قرآن کی کس آیت میں تیرا تذکرہ موجود اللہ نے کہا یہ کتاب میں نے اتاری فی ہی ذکر تم میں سے ہر شخص کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے قسمت قرآن سے معلوم کرو گے یا نجومیوں سے مزاروں پہ جا جا کے سجدے کرنے والوں بچاؤ اپنی پیشانی کو رب نے تمہیں کتنے پیار سے پیدا کیا اپنے چہرے غیر اللہ کے سامنے حاجتوں کی خاطر نہ جھکاؤ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رب کے سوا کسی کو نہیں پکارتے حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پھر رہے ہیں رب کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اور جو تمہیں تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں اس میں رب اجر دے گا مرادوں کی خاطر کیوں اپنے ایمان کو برباد کرتے ہو حجی یہ پتھر پہنو یہ تمہارے لیے مبارک ہے انسان کی قسمت اب پتھر میں چھپ گئی سبحان اللہ پتھر میں انسان کی قسمت پتھر میں پھر لاؤ ایک دس من کا پتھر تمہارے سر پہ مارتا ہوں چھوٹے پتھر سے کیا ہوگا ذرا بڑے پتھر سے قسمت ٹھیک کراؤ نا اپنی کچھ نہیں رکھا ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا ان اللہ والوں کے پاس آؤ ان کی آنکھوں کی شوائیں دیکھو صرف تمہیں فیروزہ اور دنیا کے لال اور یاقوت اور فرق بھول جائیں گے مسلمان بہنوں عقیدہ ٹھیک کر لو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں خیر اللہ کے سامنے سجدہ مت کرنا کسی کی نظر نیاز مت مانگنا ہم نے مزاروں والوں کے واقعات جا کے دیکھے ہیں دل گھبراتا ہے اللہ معاف کرے جب چادروں پہ خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں گی آؤ میں تمہیں شہیدوں کے گھروں کا پتہ بتاتا ہوں کسی شہید کی بیٹی کی سر پہ چادر چڑھاؤ رب کے فرشتے تمہیں سلام کریں گے آپ مٹی کی قبروں پہ چادر چڑھا کے تمہیں کیا ملے گا اگر وہ بزرگ سچے تھے تو اللہ پاک نے انہیں آخرت کی بادشاہی دے دی تمہاری چادر سے انہیں کیا فائدہ ملے گا اولیاء کسی کی چادر کے محتاج ہیں کیا وہ تمہارے جوش دھمکے کے محتاج ہیں مسلمان بہن اللہ کے لیے اللہ ساری حاجتیں پوری کر رب بہت طاقتوارہ ہے اس نے اس زمین کو بنایا اس زمین سے تیرہ سو گنا بڑے سورج کو بنایا اس زمین کے نیچے رب نے جہنمیں بنائی پھر سات زمینیں بنائی پھر اس کے اوپر فضا بنایا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کئی افلاق بنائے ان افلاق میں اللہ پاک نے ستارے رکھے سیارچے رکھے ایک ایک سیارچہ چھتیس کروڑ میل لمبا ہے اللہ نے خود بنایا اس پر اللہ نے آسمان بنائے سات آسمان ان آسمانوں کو ستاروں سے سجایا ان سات آسمانوں پہ اللہ نے سمندر بنا بنائے بڑے بڑے سمندر ان سمندروں پہ اللہ نے سو جنتیں بنائی جن میں سے جنت فردوس سب سے اعلیٰ ہے ان جنتوں پہ اللہ نے میدان مزید بنایا جہاں جنتی جمع ہو کر اللہ کی کتاب سنا کریں گے رب کا دیدار کیا کریں گے اس کے اوپر اللہ نے پھر سمندر بنائے اس سمندر پہ اللہ نے اپنا عرش رکھا اس عرش پہ اللہ نے اپنی رحمت رکھی اس رحمت کی برکت سے تم بھی زندہ ہو میں بھی زندہ ہوں چوٹی بھی سانس لیتی ہے ایک ہاتھی بھی سانس لیتا ہے جس رب کی بڑی کائنات ہے اسے چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ جھکاتے ہوئے سر جھکاتے شرم نہیں آتی کیا تم ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ رات کے آخری حصے میں اندھیرے میں بند کمرہ مسلح اور آنسو جتنے آنسو خامد بھائی بیٹے کے سامنے بہاتی ہو نا اس سے ایک سو گنا کم اللہ کے سامنے بہالو تمہاری حاجتیں پوری ہو تمہیں پھر انسانوں کے سامنے نہیں رونا پڑے گا یہ تمہارے سامنے روئیں گے یہ تمہارے سامنے روئیں گے دیکھ یاد رکھیں عقیدہ درست کر لو اللہ پاک سے سچا تعلق جوڑ لو ایک اللہ ایک اللہ سے ایک اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کا رستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے گزر کے جاتا ہے ان کی سیرت و سنت کو اپناؤ دوسری گزارش یہ ہے آج سے فرائض کی پابندی کا عزم کر لو ایک نماز قضا نہیں ہونی چاہیے جو بے نمازی ہے اللہ کے ہاں سور سے زیادہ بدتر ہے جو بے نمازی ہے اللہ کے ہاں بعض دفعہ کافر لکھا جاتا ہے قیامت کے دن بے نمازی کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس نے گھوڑا پالا تھا اور نیزا تیار کیا تھا کہ میں حضور کو جا کے قتل کروں گا قیامت کے دن اس ابی ابن خلف کا جس نے حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور بے نمازی کا حشر اللہ کٹھا کر کے کھڑا کرے گا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو شہید کرنے والے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو سوچ تیسری گزارش جتنے کبیرہ گناہ ہیں ننگی فلمیں گندی چیزیں بے پردگی بے حیائی غیبت نظر نیازیں غلط تعویذ گنڈے ٹوٹ کے فلاں میرا ہو جائے فلاں اس کا ہو جائے تم اللہ کی بن جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا کسی کو قریب کرنے بیٹے اور خامد کے درمیان تعویذوں کی جنگ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا اللہ پاک سے تعلق جوڑ لو اور ان تمام چیزوں کا ایک ہی رستہ ہے سچی نیت کے ساتھ قربانی جس کے پاس جوڑے ہیں چھ پانچ جوڑے رکھ لو باقی سب اللہ کے رستے میں دے دیکھو کیسا انقلاب جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی اعلان کر دیں کہ ان کے رشتے دینداروں کے لیے انشاءاللہ اور بیٹے والے اعلان کر دی مائیں اسی مجلس میں کہ میں اپنے بیٹے کو جہیز نہیں لینے دوں بس مجھے بہو کافی آ جائے میں اسے کوئی تانا نہیں دوں گی کوئی جہیز نہیں اگر جہیز دینا ہے بس اتنا جتنا حضرت فاطمہ کو دیا گیا میرے آقا مدنی چاہتے تو وہ پہاڑ کو سونے کا بنوا کے اپنا فاطمہ کے ساتھ چھوڑ دیتے لیکن پتا تھا غریبوں کی بیٹیاں پھر کیسے ودا ہوں گی چاہیے اعلان کر دو آج آج بن جاؤ مسلمان کل جنازہ اٹھنے والا اپنے بیٹوں کو کہہ دو کہ مجاہد بنو یہ ڈسکو یہ گلے میں لاکٹ یہ کان چھدوا کے یہ بیگی پینٹیں پہن کے یہ مٹکنے چھلکنے والی قوم کسی کے بھلے کی نہیں ہے کسی کے فائدے کی نہیں ہے ان سے کہو گھر کی روٹی بند کپڑے بدلو مسلمان جیسی شکل مسلمان جیسا لباس اور جاؤ جہادی تربیت کرو میں مجاہد کی ماں بہن بیٹی بیوی کہلانا چاہتی ہوں غیرت کرو آج ایک طرف ہوا جیسی عورتیں ہیں کہ دنیا کے اندر جس نے ٹرک میں بیٹھ کے فدائی حملہ کیا اور پانچ یوروسی جرنیل ختم کیے فلسطین کی بیٹیاں بیس بیس سال کی بچیاں یہودیوں پہ قہر بن کے گر رہی ہیں اور ایک ہم جیسے نفس پرست کہ جنہیں سوائے دنیا اور رسومات سے فرصت نہیں ہے جو اپنی ناک کی خاطر محمد عربی کے دین کو قربان کرتے ہیں اور نعوذ باللہ شادیوں میں ڈھول دھمکے کر کے کہتے ہیں کرنے تو کرنے تو خوشی کا وقت ہے ہائے خوشی میں جو رب کو بھول جاتا ہو کیا اسے رب سے محبت ہے کیا وہ رب کو مانتا ہے خوشی میں تو اپنوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو رب کو اپنا مانتا ہے وہ خوشی میں تو رب کی زیادہ اطاعت کرے گا رب سے زیادہ اپنا اور کون ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے اپنا بھلا یہ چند گزار چاہتی ہیں اپنی مسلمان بہنوں بیٹیوں سے باقی ہر مہینے بناتے عائشہ کے ذریعے سے جو نئے گزارشات ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جاتی ہیں اصل بیان تو ہمارے حضرت کا ہوگا میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بیان فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے